باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ اور کیسا رہا آپ لوگوں کا ویک اور کیسے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ بہت اچھے جا رہے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے احسان ہے ویری فاسٹ بالکل بالکل دیکھیں ابھی لگ رہا تھا کہ ہم رمضان کی پلاننگ کر رہے تھے نا استقبار رمضان پروگرام کی بات کر رہے تھے اور آج دیکھیں کہ کیسے وقت جا رہا ہے جلدی جلدی تو بس اس وقت کا فائدہ اٹھانا ہے نا اسے ایسے ہی گزرنے نہیں دینا ہے انشاءاللہ جیسے وقت فاسٹ گزر ہے ایسے ہمیں بھی فاسٹ ہو جانا ہے الحمد للہ میرے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور دور قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کلاسز کے ساتھ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے موقع دیے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہم ہر طرح سے اجر کما سکتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے رمضان کا وہ قرآن کو سننا خاص کر دور قرآن میں جب ہم ایک اسٹریچ میں بیٹھ کر پوری پورا پارا سنتے ہیں تو اس کا افیکٹ ہی دوسرا ہوتا ہے اور الحمد للہ جو تفاصیر میں کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے سننے کا پھر ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے نا وہ ہمارا ریویژن بھی ہو جاتا ہے الحمد للہ اور مجھے امید ہے آپ لوگوں نے بھی فورتھ تک جو پارے آپ کر چکے ہیں اس کا آپ کا ایک بہت اچھا اگین ریویژن ہوا ہوگا نا چلیے تو انشاءاللہ پھر اٹینڈنس پر آتے ہیں اٹینڈنس لگا لیتے ہیں پہلے پھر انشاءاللہ کلاس اسٹارٹ کریں گے جی دورہ قرآن از گوئنگ گریٹ ماشاء اللہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں مجھے امید ہے آپ سب آ رہے ہوں گے اور جن لوگوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرائی ہے تو وہ پلیز ایک فارم فل کرنا ہے آپ کو کیونکہ آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ میلز آئیں آتی ہیں نا پھر اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہمارے پاس ہوگا دورہ قرآن کے ایڈمنس کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پھر اپ ٹو ڈیٹ میلز بھیجتے رہیں گے نا تو جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کرایا ہے رجسٹر وہ پلیز اس کا ایک فارم جو ویب سائٹ پر ہے وہ فل کر لیجئے آپ کو کوئی آئی ڈی وغیرہ چینج نہیں کرنی لیکن صرف آپ کا ای میل ایڈریس ہمارے ریکرڈ پہ آ جائے گا جس سے کہ آپ کو ڈفرینٹ جو میلز جا رہی ہیں یا بس شیٹس ہیں یا جو بھی کوئی ریلیونٹ میل ہوگی وہ آپ کو مل جایا کرے گی ٹھیک ہے چلیے تو اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانتا گروپ قانتا گروپ جی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ ہمارے روم میں فرسٹ ٹائم ہیں میں آپ کا نیم <laughs> ریڈ نہیں کر پا رہی مومنہ گروپ مومنہ گروپ مسلمہ گروپ مسلمہ گروپ اچھا آپ ایک سیکنڈ رکیں آپ کو اٹینڈنس لے کے بھی بتاتے ہیں آپ کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں مسلمہ گروپ حافظہ گروپ حافظہ گروپ محسنہ گروپ محسنہ گروپ صالحہ گروپ صالحہ گروپ ذاکرہ گروپ ذاکرہ گروپ راکعہ گروپ مفلحہ گروپ اور خواہش گروپ جی اگر کسی کی اٹینڈنس مس ہوئی ہے تو پلیز ابھی مارک کر لیجیے اپنی اٹینڈنس اور آپ کے لیے کہ ہاؤ ٹو رجسٹر تو اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ ہماری جانا ہوگا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نور القرآن ڈاٹ کام اوپر بینر پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اس پہ جا کے آپ دورہ قرآن کے آپشن پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ ایک فارم آپ کو ملے گا رجسٹریشن کا اسے پلیز فل کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو وہ اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور پھر آپ ان شاء اللہ اور جتنی بھی ای میلز ہیں وہ لے سکتے ہیں بکیہ اس پہ ہمارا پورا رمضان کا اسکیجول بھی ڈلا ہوا ہے تو ان شاء اللہ وہاں سے دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اوکے پھر ان شاء اللہ ہم اپنی تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں آج ہم کریں گے اپنا لیسن نمبر ففٹی سیون جہاں سے ہمیں کنٹینیو کرنا تھا تو جزاک اللہ سکسٹی تھری ذاکر انہوں نے آپ کو دے دیا ہے یہاں پر لنک بھی تو آپ اس سے پلیز کھول لیجئے اور باقیہ جو سسٹرز ہیں وہ ریڈی ہو جائیے اپنے تفسیر کے لیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں یا دوسروں کو مارتے ہیں تو آپ پہلے پورا اسلام لوگوں تک پیش کریں پھر یہ مسئلے دوسروں کو بتائیں پھر اگر اس کو دوسرے رنگ میں دیکھیں لا تک طلوع انفسکم میں کہ دوسرے لوگوں کو مارنا بھی مراد ہے یعنی قتل عام نہ کرو کیونکہ جب کوئی کسی کو مارے گا تو کوئی دوسرے کو مارے گا اور انفسکم کہہ کر پھر اسی اخوت کو عام کیا جو شروع میں صورت کے تھی کہ تم سب ایک ہی نف سے آئے ہو مطلب یہ کہ اگر تم کسی مسلمان کو بھائی کو مارو گے قتل کرو گے تو اس کا نقصان تم کو ہی ہوگا تمہاری ہی ایک مومن بہن بیوہ ہو جائے گی اور تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہو جائیں گے اور تمہارے ہی مسلم معاشرے کے گھر کے اندر غم اور دکھ شروع ہو جائے گا اور ان کا ایک کمانے والا چلا جائے گا اس لیے ایک انسان ایسے کام نہ کرے تو انفسکم کم سے کم مراد دے کے اخوت کو بھارا گیا اسی طرح اس لفظ کا انفسکم کم کا ایک بڑا خوبصورت اور لطیف معنی بھی پیش کرتے ہیں امام بزاوی ہیں عربی کی تفسیر ہے ان کی تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی گندی حرکتیں اور ایسے ذلیل اعمال نہ کرو کہ جو لوگوں کی نظروں میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں کیونکہ نفس کی ذلت اور رسوائی ہی اصل میں اس کی موت ہے یعنی ایک موت ہوتی ہے جان جانے سے اور ایک موت ہوتی ہے عزت جانے سے جو شخص اس طرح کے گندے کام کرے گا خراب کام کرے گا وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کرے گا اور کہا کہ دیکھو ان اللہ کا بکم رحیمہ اللہ تم پہ کتنا رحم کرنے والا ہے یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے کہ اس نے خودکشی کو حرام قرار دیا اس نے قتل عام کو حرام قرار دیا اس نے دوسروں کے مال باطل طریقے سے کھانے سے تم کو روک دیا یہ اللہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تم پہ بظاہر دیکھیے آیت کے آخر میں اللہ کا رحیم ہونا سمجھ نہیں آتا لیکن جب آپ ٹیکس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بعض دفعہ پابندیوں کا لگایا جانا ایک رحم کا تقاضا ہے یہ ایسے جیسے آپ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کئی ایسے اقدامات کرتی ہیں جو ان کو بوجھ لگتے ہیں ان کو پابندی لگتی ہے لیکن آپ کی ماں محبت ہے آپ کی مامتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ ادب اور اخلاق سکھانا چاہتی ہیں آپ کو صبح صبح بچوں کو اٹھانا بڑا مشکل لگتا ہے لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ اگر آپ ان کو اٹھاتے ہیں تاکہ وہ پکے نمازی ہو جائیں وہ دین سیکھنے کے لیے جا سکیں اگر وہ عام اسکولوں میں اٹھ کے صبح جا سکتے ہیں تو اگر دین کے لیے ان کو کہیں جانا پڑتا ہے تو کیا یہ بچے کے ساتھ محبت نہیں ہے ماں کی اس کو پتا چلے گا کہ دین بھی اس قابل ہے کہ اس کے لیے صبح جلدی اٹھا جائے بعض دفعہ ہم دین کو ایک ایسا چھالا بنا لیتے ہیں کہ جس سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ماں کی محبت کا بھی یہی اظہار ہے پھر بھی کوئی یہ سب کرے و میب فلزال کا کیا یہ سارے کام جن تین کاموں کا اوپر تذکرہ ہوا وہ وَظُلْمَنْ و یہ دو لفظ کیوں بولے کہ اس غلطی سے ہونا اور بات ہے بھول پن سے ہو سکتے ہیں لیکن ناحق جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ جب کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ شخص اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ فصوف نسلی ہی نارا تو ان قریب ہم اس کو داخل کر دیں گے آگ میں نسلی کا رف جو صلی سے ہے تسلی یا سواد لام یا اس کا روٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو جھونک دیں گے آگ میں جیسے تندور کے اندر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں اسی طرح سے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے وکان اللہ وکان ذالک علی اللہ یسیرہ اور یہ آگ میں ڈالنا اللہ کے اوپر بہت آسان ہے پھر اس کے بعد اب ایک اور چیز جس کا تذکرہ پیچھے والی آیت کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کی اہمیت کے لیے اس کو الگ آیت میں دیا آیت تھرٹی ون ان تج تنبو کبا ارامات ہو اگر تم بچتے رہو گے کبیرہ گناہوں سے جن سے روکا کیا روکا گیا جس سے منع کیا گیا تو نکفرن کم سیاتی کم و ندخل کم مدخلن کریما تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے اور تم کو داخل کر دیں گے عزت کی جگہ میں اس آیت میں کبائر کا لفظ استعمال ہوا اس پوری آیت میں آپ دیکھیں گے تو تین باتیں قابل غور ہیں پہلی چیز ہے لفظ اجتناب سے کیا مراد ہے ان تج تنبو دوسری چیز کبائر سے کیا مراد ہے کبیرہ گناہ اور تیسری چیز اس آیت میں قابل غور ہے نقب فران کم سے کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کی جائیں گی تو اس سے کیا مطلب ہے تو آئیے ذرا تینوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں بڑی اہم آیت ہے لفظ اجتناب جیم نون با سے ہے اسی سے لفظ جنابت بھی ہے جنبی کہتے ہیں اس شخص کو جس پہ غسل کی حاجت ہو اور کیوں جنبی کہتے ہیں اس کو کیونکہ ایسا شخص نماز اور قرآن سے دور رہتا ہے ٹھیک ہے اجتناب کا لفظ اسی سے ہے صرف تا اس کے اندر ایکسٹرا آ گئی تو اجتناب کہتے ہیں کسی ایسے کام کو جس کے اسباب موجود ہوں یعنی کرنا بڑا آسان ہے اس کام کو لیکن اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کیا جائے اس کو اجتناب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آج کل میں چینی سے اجتناب کر رہی ہوں انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے اوائڈ اوائڈ کرنا یا اس کو جان کے اپنے سے دور کر دینا تو کہا کہ ایسے کام جس کا کرنا بڑا آسان ہے لیکن تم اجتناب کرو الگ رہو کیا پتا چلا کہ صرف انہی گناہوں سے دور نہ رہو جو کرنے تمہیں مشکل لگتے ہیں بلکہ وہ گناہ جو تمہارے لیے بڑے آسان ہوتے ہیں وہ بھی نہ کرو آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں بڑے بڑے چند گناہوں کا تذکرہ تھا نا مال کو باطل طریقے سے کھانا خودکشی کرنا اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرنا تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورت طریقے سے یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تمہارے خود ہی معاف کر دے گا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح دو طریقوں سے کی ہے ایک ڈرا کر اور ایک رغبت دلا کر ڈرا کر جو کی جائے اس کو ترغیب کہتے ہیں رہب سے اور رغبت دلا کے جو کرے اس کو ترغیب کہتے ہیں اور یہ قرآن کا حسن ہے کبھی لالچ دیتا ہے اچھی چیزوں کا اور کبھی خراب چیزوں سے ڈراتا ہے کبھی جنت کی آس دلاتا ہے تو کبھی جہنم سے بچانے کا خوف دلا کے اللہ تعالیٰ بندوں کی اصلاح کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ کبائر سے لفظ کبائر کیا ہے کبیرہ کی جمع کبیرہ کبر سے ہے کاف بارہ یہ کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے کبیرہ گناہ اور دوسرے ہیں صغیرہ گناہ اب کبیرہ گناہ کیا ہے نمبر ایک کیا ہے کہ اس کی کوئی لسٹ نہیں دی گئی قرآن پاک میں کچھ بھی ایسا نہیں بتایا یا حدیث میں کوئی ایک ایسی لسٹ دی جائے کہ فلاں فلاں فلاں گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے لیکن نشانیاں بتائی گئیں اس لیے کبیرہ گناہوں میں پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ گناہ جس پر حد لگے گی حد سمجھتے ہیں نا اسلامی ہے جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے زنا کی سزا کوڑے لگانے کی ہے یا رجم کی ہے تو ہر وہ گناہ جس پر حد ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے اور جن پر حد نہیں ہے وہ صغیرہ گناہ ہے دوسری اس کی پہچان بتائی گئی کہ وہ گناہ جس پر قرآن یا حدیث میں کوئی سخت وعید آئی ہو لانت کے لفظ آئے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فلاں پہ لانت کی تو یہ کبیرہ گناہ کی علامت ہے اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس پہ لفظ حرام بولا گیا جیسے حرم اور اور ربام پیچھے پڑ چکے اللہ نے ربا کو سود کو حرام قرار دیا تو حرام کا لفظ آیا جائے گا اس کو بھی کبیرہ کہیں گے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری ہی باتیں ٹھیک ہیں ہر گناہ جو ہوتا ہے نا وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے شروع میں گناہ چھوٹا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور جب ایک گناہ کے اوپر تکرار کی جائے اس کو ریوائز کیا جائے تو وہ گناہ خود بہت بڑا بن جاتا ہے کسی کی بات بڑی خوبصورت ہے انہوں نے نے کہا کسی ان سے پوچھا کبیرہ گناہ کون سا ہے اور صغیرہ کون سا ہے تو یاد رکھنے کے قابل انہوں انہوں نے نے بات کی کہا ہر گناہ ہی کبیرہ ہے کیونکہ وہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا مجھے فریج میں سے پانی دینا چھوٹی سی بات ہے نا تو بچہ کے ممی نے کہی یہ چھوٹی سی بات ہے نہیں کرتا چھوٹی سی بات ہے نا میں نہیں مانتا بیٹا وہاں سے پلو دینا تکیا دینا آپ کا بچہ وہاں بیٹھا رہے ممی کو بڑا بات بڑی بات کہتی تو میں مانتا اب یہ تو چھوٹی سی بات ہے میں مانوں نہ مانوں میری مرضی کیسا لگے گا آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کو تکیہ تو بھول جائے پانی تو بھول جائے آپ کے سر سے پاؤں میں آگ لگ جائے گی کہ یہ اس کو اتنی ضرورت ہو گئی کہ میں اس کو چھوٹے سے کام کہہ رہی ہوں تو نہیں کر رہا تو بڑا کہاں کرے گا تو جب ہم اپنے اولادوں یا اپنے ماتحتوں کے چھوٹے سے کام پہ غصے میں آ جاتے ہیں تو اللہ کے بارے میں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹا کام ہے یہ بڑا ہے ٹھیک ہے اس کی انٹینسٹی ہے یہ ایسے ہی جیسے کوئی بک ہوتی ہے نا لا کی مثال ہے آپ ٹریفک رولز کو فالو کریں کچھ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ پہ آپ کو صرف الرٹ کیا جاتا ہے کچھ پہ ٹکٹ مل جاتا ہے کچھ پہ جا کے چالان بھرنا پڑتا ہے کچھ میں جا کے پھر بالآخر جیل میں بھی رہنا پڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایسے سارے کام کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے یا قرآن کے آیتوں کے ذریعے غلط کہہ دیا گیا وہ چیز درست نہیں ہے پھر اس کی پوری لسٹ ہے امام زاہبی ہیں القبائر کے نام پہ ان کے ایک بک ہے اس کے اندر انہوں نے پوری لسٹ بتائی ہے الزواجر اور ہم نے رب کا پیغام میرے نام کلاس میں اس پوری لسٹ کو بھی ریوائز کیا تھا کبھی موقع ملا تو آپ اس کو سن سکتے ہیں بعد میں ابھی صرف اتنا ہی سمجھ جائیں کہ کبائر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے اجتناب کرو یا اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی بلکہ کہا کہ اس سے بچ جاؤ تن ہو نان ہو جس سے تم کو روکا گیا نہ یا نہیں انل منکر میں ہم یہ لفظ پڑھ چکے کہ جس سے تم کو روکا گیا وہ کام مت کرو آپ اپنے بچوں کو بھی یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو جس سے منع کیا رک جاؤ اگر آپ کو بچہ آگے سے سوال پوچھے کیوں وجہ حکمت میں ہی کیوں نہیں میں ہی کیوں اس سے کیا ہوگا آپ کو غصہ آئے گا نا بس آپ بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو بجلی کی تار کھلی ہوئی اس کے پاس نہ جانا آپ پسند کیا کرتے ہیں کہ بچہ کہ ٹھیک ہے اور اگر وہ سوال کرے کیا ہوگا اچھا میں پلاسٹک کے جوتے پہن لوں گا اچھا کیا میں گلوز پہن کے اس کو پکڑ لوں تو غصہ آئے گا نا تو جو لوگ ہمت میں بڑھ چکے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو بھی کر کے آگے سے پوچھتے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا اور اس سے نقصان کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا بہرحال قبائر کی ایک لسٹ جو ہے ایک صحیح حدیث کے اندر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مہلک چیزوں سے بچو ہلاک کرنے والی سات چیزوں سے بچو جس کے اندر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک قرار دینا یعنی شرک کسی سینس میں بھی اب آپ کہیں کہ فلاں دعائیں قبول کرتے ہیں فلاں بابا جی بیٹے دیتے ہیں یا فلاں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ ساری اللہ کی صفات کا شرک ہے تو شرک کی جو باریکیاں ہیں یہ قبائر ہیں اسی طرح جادو کرنا ناحق کسی کو قتل کر دینا سود کھانا یتیم کا مال کھانا جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا کیوں اس لیے کہ آپ نے اپنی جان بچائی لیکن اسلام کو خطرے میں ڈال دیا اور اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد کی اور نسائی کی کچھ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے عادی شرابی یعنی جو یو شراب کا عادی ہے والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا اور دیوس پوچھا اللہ کے نبی دیوس کون ہے فرمایا جو اپنی بیوی کے بارے میں یعنی اپنے گھر والوں میں کوئی خرابی دیکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے اب اس کو آپ آرٹ کے نام پہ فن کے نام پہ کلچر کے نام پہ لے لیں یا ماڈرنائزیشن کے نام پہ لیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور اسی طرح جنوں سے غیب کا حال جاننے والا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے قبائر اور صغائر سے محفوظ رکھے کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دیے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں اس سے بچ سکے تیسری جو بڑی اہم بات ہے شاید کی وہ کیا ہے کہ نقفرن کم سیاتکم ہم تمہاری سیات تم سے دور کر دیں گے اس کو کہتے ہیں تکفیر سیاحت یہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں اگر آپ لفظ تک نکفر کو دیکھیں گے نا تو اس میں لفظ کافرہ چھپا ہوا ہے کافارا ہاں یہ وہی لفظ ہے جو کافر کے اندر آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا نم ہو جیسے ہم نے پڑھا نا پیچھے بھی اور نغفر کہتے ہیں بخش دینے کو اس کے اوپر بارے میں ایک کوٹیشن ہے کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو ساری آسانیوں اور اشتعال انگیزیوں کے باوجود وہ اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینے سے زنگ دور ہونے لگتا ہے طبیعت پھر اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لے آتی ہے واپس لے لیتی ہے اور گناہوں سے پھر اس کو نفرت ہونے لگتی ہے اسی حالت کو تکفیر سیجیات کہتے ہیں بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے یہ امام غزالی نے اپنی کتاب حجت الاسلام میں نقل کی اپنے لفظوں میں اس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ بندہ جب نیک بننے کی کوشش کرتا ہے نا کہ بس ختم آج تک جو ہو چکا ہو چکا اب آگے سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ خود ہی گناہوں سے نفرت ہوتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کی تصدیق کریں گے کہ جب سے قرآن کی کلاسز میں آنا شروع کیا کوئی آپ کو نہیں کہتا لیکن چپ کے چپ کے آپ اپنی الماریوں کو بھی سیٹ کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کو بھی سیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی زبان کا بھی حساب لے رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں پہ بھی چیک لگا رہے ہیں یہ ہے اصل میں وہ فرقان جو قرآن پڑھنے سے ملتا ہے کہ انسان سے برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں ایک صورت یہ ہے تو نقف کم سے کم کی پہلی صورت کیا ہے کہ فطری طور پہ گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے کل جو چیزیں آپ کو نافرمانی کے کاموں میں مزہ دیتی تھی اب الحمد للہ آپ کو اس سے نیکی کے کاموں میں مزہ مثال دوں گی کہ کل آپ کو گانا سن کے لذت ملتی تھی اب آپ کو اچھی آواز میں تلاوت سن کے خوشی ہوتی ہے کل گوسپ اور بیٹھ کے گھنٹوں ایسے ہی ادھر ادھر کی کیلو کال اور باتیں اور غیبتیں کرنا اچھا لگتا تھا اب آپ کو درس سے کلام درس کی محفل میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے پہلے آپ تین تین گھنٹے مووی دیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے اب آپ تین تین گھنٹے تفسیر کی کلاس میں بیٹھتے ہیں الحمد للہ آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ کے گناہوں کی تکفیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ آپ کی چوائس کو بدل رہا ہے اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ لکھ لیں نا کہ نقف ران گم صحیح کم کیا کہ بندے کی چوائس بدلنے لگتی ہے اس کی چوائس اللہ کی چوائس سے ملنے لگتی ہے کبھی آپ نے دنیا میں کسی کو دیکھا ہے دو دوستیں دو بہنیں وہ کیا کہتی ہیں آپ سے میری بڑی چوائس ملتی ہے مثلا اگر آپ باہر کے ملک رہتی ہیں اور آپ کو کپڑے بنانے ہیں تو عموماً آپ کس کو دیتی ہیں جس کی چوائس آپ سے ملتی ہو آپ کہتے فلاں میری شاپنگ کرے کیونکہ اس کی چوائس میرے سے بڑی ملتی ہے کبھی کسی کو آپ سیم وہی کپڑا پہنے دیکھ لیں جو آپ نے پہنے تو آپ کہتے ہیں دیکھا میری چوائس تم سے مل گئی خوشی ہوتی ہے نا اسی طرح شوہر کو چیز لے کے آئیں بڑی محبت سے اور اب آپ کی چوائس ہی نہیں ملتی تو آپ کہیں گے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی ویسے کہ آپ یہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ضرورت نہیں لیکن اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آیا اور اگر آپ شوہر کی لائی ہوئی چیز پسند آ کے تو جائے پھر آپ دیکھے کہیں گے بالکل مجھے اسی کی ضرورت تھی فطری بات ہے کوئی آپ کو مہنگی سے مہنگی چیز دے دے آپ کو پسند نہ آئے نا تو بوجھ لگتا ہے کیا کروں گی اب اس کا اور کوئی سستی سے سستی چیز دے دے اور آپ کی چوائس کی ہونا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے چوائس اور ضرورت دونوں کی اب آپ سوچئے کہ نقب اور کم سیاتی کم کیا ہے ایک خاکی ایک زمین کے ذرے انسان کی چوائس عرشوں کے مالک سے مل جائیں ہم اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس سے ملا لیں کہ آج سے ہم ایک دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ میری چوائس کے مطابق ہو جا جو تجھے پسند وہ مجھے پسند ہو جائے جو تجھے نہیں پسند وہ مجھے بھی نہ پسند رہے ارے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے آہستہ آہستہ میں ایسی بن جاؤں کہ کل جب قیامت کے دن میں تیرے پاس آؤں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے یہ ہے تکفیر نقب انکم کم کم کی پہلی صورت دوسری صورت کیا ہے جس کی حدیث سے آپ کو دلیل مل جاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ دھلنے لگتے ہیں کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ منہ دھوتے ہیں تو منہ کے گناہ زبان کے گناہ ہاتھوں کے گناہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو یہ دوسری صورت ہے کہ جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے نا تو گناہ معاف ہوتے جائیں گے یہ ایسی ہے جیسے کیسے آپ نے دیکھی ہوگی ٹیپ ہوتی ہے نا اس کے اندر کچھ ریکارڈ ہوا ہوا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ غلطی سے آپ سے ریکارڈنگ کا بٹن دب جائے تو کیا ہوتا ہے اسی کے اوپر کچھ اور ریکارڈ ہو جائے گا ہاں پچھلی فائل کے اوپر دوسری فائل آ جاتی ہے پہلی ڈیلیٹ ہو رہی ہے دوسری اس کے اوپر آتی جا رہی ہے یہ بھی ایک تکویر ہے ہم چلتے پھرتے اپنے گناہوں کو کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکیوں کے موقع لاتا ہے اس کی دلیل اللہ کے نبی کی وہ روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے دروازے پہ پانی کی نہر ہو اور اس میں وہ پانچ دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا کہا نہیں رہے گا تو کہا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہیں کہ جو بندہ پانچ دفعہ وضو کر کے اچھے طریقے سے نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم پہ گناہوں کا میل ختم کر دیتے ہیں اسی لیے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز فجر کی نماز پڑھی پھر زہر پڑھتے ہیں اس کے بیچ میں جو آپ سے خطائیں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کم سیاتی کم زہر کی نماز پڑھی پھر کچھ کام ہو گیا سر کے تک اللہ کہتے ہیں میں خود ہی معاف کر دیتا ہوں اس طرح سے بندے کے حساب کو اللہ صاف کرتے رہتے ہیں ایک کلیننگ تو ہم کرتے ہیں نا اپنے گھروں کی اپنی الماریوں کی لیکن ایک کلیننگ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کر دیتی ہے نیکیوں کی صورت میں ہمیں گناہوں سے پاک کر کر کے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نقف انکم کم کم میں ایک اور بھی چیز آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ایسا بندہ جو کل تک غلط کام کرتا تھا اور اس کی شہرت ہو چکی تھی لوگ اس کو غلط کام کے لیے بلاتے تھے آہستہ آہستہ جب اس کی شہرت اچھے کاموں کی ہوگی نا تو لوگ اس کو اچھے کاموں کے لیے بلائیں گے بس آپ دیکھیے کہ ایک وقت لوگ صرف آپ کو شاید اس لیے بلاتے ہوں گے کہ ذرا آنا ذرا تھوڑی سی رونق ہوگی ذرا گائیں گے ڈانس ہوگا لڈی ڈالیں گے مثال دے رہی ہوں حالانکہ یہ لفظ بھی بولنے میں مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے لیکن مثال دے رہی ہوں لیکن اب لوگ سمجھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھ رہی ہیں آپ کی کرت اچھی ہو رہی ہے آپ کو حدیثیں یاد ہو رہی ہیں تو کبھی آپ کہیں بیٹھیں گے نا تو لوگ کہیں گے اچھا چلو کوئی حدیث سناؤ اچھا کیا پڑھا آج کیا پڑھا کیا آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگ گھر جب آپ جاتے ہیں آپ کے گھر والے کہ آج کیا پڑھا ہاں تو یہ کیا ہے یہ نقب فرن کم صحیح آتی کم ہے کبھی لوگ آپ سے پوچھتے تھے اچھا سناؤ کیا دیکھا اچھا رات فلم میں کیا تھا اچھا وہاں گئی سینما میں کیسا رہا تو کیا یہ تکفیر نہیں ہو رہی کیا آپ اپنے آپ کو روز پاک نہیں محسوس کر رہے اور اسے آپ دیکھیے کہ اندر کے بوجھ کتنے دھلیں گے آپ کا ڈپریشن جو ہے نا یہ پیس آف مائنڈ میں بدل جائے گا اللہ تعالیٰ اتنے غیر محسوس طریقے سے کلیننگ کرتے ہیں انسان کی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور جو گناہوں کا بوجھ لے لے کے ہم پھر رہے ہوتے ہیں نا وہ ریلیکسیشن میں بدل جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سات سو تک گناہوں کے لیے صحابہ کرام نے بنائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہ تو سات سات سات ہیں تو آپ نے فرمایا سات نہیں بلکہ سات سو کہا جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے یعنی ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہہ دیتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں وہ نہیں ہوتا ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے یعنی محسوس کرنے میں جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو کوئی فرق ہے یعنی کسی کو کوئی چھوٹا بچھو کاٹے یا بڑا بچھو کاٹے کاٹنے والے کو درد میں کوئی کمی ہوگی ایک کی جتنی ہوگی نا اسی طرح آگ کے بڑے انگارے ہاتھ میں لے لے یا چھوٹی انگاری لے لے برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ایک بندہ جس طرح ایک چھوٹے سے بچھو کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا چھوٹی سی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتا تو کیا کل وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ کو برداشت کرے گا کوئی یہ کہہ دے گا اچھا اللہ بڑے گناہ نہیں کرتا چھوٹے کرتا ہوں تو تو جہنم کے بڑے بڑے شولوں کی بجائے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں مجھے دے دے اللہ اکبر اسی طرح محمد بن کعب کرتبی کہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے لکھیے اس کو کتنے لوگ ہیں جو عبادت کی یہ ڈیفینیشن جانتے ہیں ہمارے ہاں تو عبادت کیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ بالکل ہے لیکن سب سے بڑی عبادت کیا کہ گناہوں کو ترک کیا جائے جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے نا ظلم کرتے رہے عبادت اور قبول ہی نہیں ہوئی اسی طرح فضیل بن ایاز کہتے ہیں تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہوگا اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا میں دوبارہ بول دیتی ہوں تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا اور اسی طرح اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے قاصد کہتے ہیں امبیسیڈر کو یعنی ہر گناہ کفر کو بلا رہا ہوتا ہے جو انسان کو کافرانہ عمل اور اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آج دیکھیے گناہوں کو کتنا ہلکا سمجھ لیتے ہیں نا تو گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا یہ دیکھیے کہ اس گناہ کی سزا کتنی بڑی ہے اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ حضرت معاویہ کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے ہمیشہ کی تباہی کا سبب ہے میں دہراؤں اس کو اپنے لفظوں میں ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو ہمارے دوست بھی ہماری برائی کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمارے دشمن تو شوق سے ہی کریں گے ذرا سوچئے کہاں راستہ کھلتا ہے پھر گناہوں کے کرنے کا اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر اگر توبہ اور استغفار کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے یہی وہ بات ہے جس کو صورت متففین میں رعین کہا گیا کلّہ بلران علامہ قلوبہم بہم اللہ کلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک پہنچا دے اور ہم وہ غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو نہ پکاریں پھر اسی طرح ماں باپ کو گالی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ میں ہے میراث کے حصے میں کمی کر کے دینا یہ کبائر میں سے ہے پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تین دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تو اللہ کے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون یہ کون ہے جو تباہ ہو برباد ہو گئے تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہون یا کرتا یا ابا کو تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے پھر احسان جتلائے اور تیسرے وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو چوتھا وہ جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے اور پانچواں جو ایالدار ہونے کے باوجود تکبر کرے اور چھٹا وہ جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیت کرے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لسٹ بہت لمبی ہے لیکن احتساب کے لیے اگر انسان آج صرف اتنا ہی سمجھے کہ مجھے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں رسوا نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ وہ میری اصلاح فرما دے کہا و ند خل مدحلن و ند خل کو کریمہ پھر ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے یہ بڑی پیاری بات ہے پہلے گناہ معاف ہوں گے یعنی جہنم سے روکے گا اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا لیکن اب مدخلن کریمہ کیا ہے اس کے پھر دو معنی ہے دنیا میں اس کی عزت ہو جائے گی کرامت سے کرم سے اور دوسرا معنی کیا ہے کہ مدخلن کریمہ سے مراد یہاں جنت ہے کہ یہ گناہ جو اس کے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے اس کو پاک کر کے پھر جنت میں جانے کے قابل کر دے گا تلاوت سنتے ہیں یہاں تک چلیے جی آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 سے ولا تمن ما فضل اللہ بھی بادکم الباد اور مت تمنا کرو اس بڑائی کی جس جو اللہ نے تم میں سے بعض کو باس پر دی کیوں اس لیے کہ لرجالی نصیب ممک تصبو مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ولنسا نصیب ممک تصبن اور عورتوں کا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا وصلی اللہ من فضلی ہی اور ایک دوسرے کے مال پہ نظر رکھنے یا ان کی چیزوں پہ نظر رکھنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگ لو کیونکہ ان اللہ کا نبی کل شعین علیمہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک نے اور بعض مقامات پہ آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے صحابیات میں سے کسی صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مرد کو تو میراث میں دگنا حصہ ملتا ہے پیچھے ہم پڑھ چکے بیٹا ہونے کی صورت میں اور عورت کی گواہی بھی مرد کی گواہی سے نصف ہے تو کیا عبادات اور اعمال میں بھی ہم کو نصفی ثواب ملے گا یعنی نظر کیا تھی کہ کیا قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد ہم عورتوں کی نمازیں اور عبادات کیا ان کی آدھی قیمت لگے گی تو اس پر رعایت نازل ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں دیکھیے کہ اس دور کی عورتیں بھی کتنی باشعور تھیں کہ ان کو دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے بلکہ غم کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں انتظامی ضروریات کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں عورتوں کو مردوں سے کم یا مردوں کو عورتوں سے زیادہ دی ہیں تو اسی کی روشنی میں ہم جنت کے درجوں سے بھی دور ہو جائیں یہ تو تھی سائد کی شان نزول اور پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر اب رب دیکھیں تو پچھلی آیات میں ہم نے میراث کے کچھ احکامات پڑے تھے جس میں عورت کا حصہ بیٹی ہونے کی صورت میں بیٹے سے آدھا رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر دل میں یہ شبہ آ سکتا تھا کہ عورتوں کے اعمال کا جزا اعمال کی جزا اور ان کی نیکیوں پہ اجر بھی آدھا ہی ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول دے دیا اور وہ کیا کہ ولا تمناؤ معفت دل اللہ بھی بادم الباد مت تم تمنا کرو اس معاملے میں جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی لفظ تمنا جو ہے یہ قابل غور ہے میم نون یا اس کا روٹ ہوتا ہے منا کا لفظ آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں تمناؤں کو کہتے ہیں چھوٹی تمنائیں آرزو کے معنی میں وش کے معنوں میں یہاں یاد رکھیے کہ لا تمناؤں کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہ کرو دوسروں سے اعلیٰ چیز لینے کی طلب نہ کرو بلکہ یہاں تمنا کی بات ہے یہ کیا اصول ہے اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دنیا والوں پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں انسان مختلف طرح کے دکھتے ہیں شکل کے اعتبار سے دیکھ لیں ہر ایک کی شکل فرق ہے رنگ کے اعتبار سے دیکھ لیں قد کاٹ کے اعتبار سے دیکھ لیں جسمانی طاقت کے اعتبار سے دیکھ لیں پھر اسی طرح آپ مینٹل لیول پہ دیکھیں ذہنی استداد کسی کی اتنی اچھی ہے ایک دفعہ ترجمہ یاد کیا تو یاد ہو گیا کسی نے دس دفعہ کیا تو پورا یاد نہیں ہوا حسب نصب کے ناطے سے دیکھیں تو کچھ بڑے اعلیٰ گھرانوں کے ہوتے ہیں کچھ بیچارے غریب غربا اور جو ملازمین اور جو نسل در نسل کسی کے گھروں میں کام کرتے ہیں انہی کے ہوتے ہیں تو اب جب انسان اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمی ہے کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ایک دم سوال اٹھتا ہے دل میں کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنا دیا اٹھتا ہے کہ نہیں میرے لیے ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ایک سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ اتنے جو غریب ہیں دنیا میں تو یہ غریب کیوں ہیں دنیا میں سارے امیر ہوتے اور یہ جن کو اتنا زیادہ دیا ہوا ان کو اتنا کیوں دیا ہوا ہے ان کو بھی تھوڑا دے دیتا اور ان کو زیادہ دے دیتا تو برابر ہوتے تو یاد رکھیے کہ جس طرح کوئی ادارہ بنتا ہے نا کوئی انسٹیٹیوشن ہے کوئی قانون کوئی ملک ہے تو وہاں مختلف فیلڈز ہوتی ہیں اب ہر فیلڈ میں مختلف کام ہوتا ہے نا بالکل کسی ادارے کے اندر جس طرح ایک پرنسپل کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی وہاں کوئی کلیننگ مین کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہاں گیٹ کیپر کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے تو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دیں جس کو زیادہ صلاحیتیں دیں ذہنی طور پہ وہ ذہنی کام کر کے علم کے میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں کسی کو کلیننگ کی بڑی اچھی صلاحیت دی تو وہ کلیننگ کر کے اس جگہ کو خوبصورت بنا سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے میتھمیٹکس میں بہت اچھا رکھا تو وہ اکاؤنٹس کر لیتا ہے وہ ریسپشن کے معاملات سمیٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو لوگوں کو چیزیں ملی ہیں وہ تقابل کے لیے نہیں وہ مقابلے کے لیے نہیں وہ حسد کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اب جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یہ اصول اہم ہے جو بھی بولنے لگی ہوں اس سے انشاءاللہ یہ آیت واضح ہو جائے گی کہ ہمیں دنیا میں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہر انسان کے پاس یہ دو طرح کی ہیں ایک وہ قسم ہے کہ جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے مثلا میں کہاں پیدا ہوئی میرا اختیار نہیں ہے ماں کون ہو رنگ کیسا ہے شکل کیسی ہے پاکستان میں پیدا ہوں کسی ویسٹرن کنٹری میں پیدا ہوں یہ وہ چیز ہے جس میں اختیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسری وہ چیز ہوتی ہے جو لوگ اپنے اختیار سے چوائس کے ساتھ کرتے ہیں مثلا ایک بچہ بچپن سے اچھا پڑھتا ہے ماں اس کو بھیجتی ہے بچے کی تربیت کرتی ہے وہ بچے اچھا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ صرف کھاتے پیتے سوتے جاگتے رہتے ہیں وہ صرف میٹرک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اب دو مختلف طرح کی چیزیں ہوئی نا ایک وہ ہے جس میں کوئی اختیار نہیں ہے مثلا ہم عورتیں ہیں کچھ حضرات مرد ہیں کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ مرد بن جائے یا مرد عورت بن جائے تو لا لاتمن ما فضل اللہ ولا تمن ما فضل اللہ بھی باد ملا بعد میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں اس معاملے میں جس پہ ہمارا اختیار نہیں اس ایک آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال آتے ہیں صحابہ کے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ فلاں عورت میری بیوی ہوتی یعنی کسی کی بیوی کو دیکھ کر کوئی دوسرا مرد کے کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی یہ نہ کہو اس سے یہ مراد ہے کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کون کس کی بیوی بنے گی کون کس کا شوہر بنے گا اسی طرح ایک کال یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی لڑکی یہ نہ کہے کہ میں لڑکا ہوتی آج بھی یہ پوچھ کے دیکھ لیں لڑکیوں سے اکثر لڑکیاں جب دیکھتی ہیں کہ لڑکوں کو ذرا زیادہ آزادی حاصل ہے اور وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ کہتی ہیں ہائے کبھی ہم بھی بیٹا ہوتا ہے بعض ماں باپ یہ خواہش کرنے لگتے ہیں جن کے چھ سات بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں انہی میں سے ایک بیٹا ہو اور میں نے ایسی بھی حماقت دیکھی کہ ان میں سے پھر ایک بیٹی کو بیٹا بنا دیتے ہیں بھئی یہ کیا کہتے نہیں ہمارا بیٹا کوئی نہیں تھا تو شوق آتا تھا تو شروع سے اس کو لڑکوں والے کپڑے پہنائے ویسے یہ تو کبھی کبھی پہلے ہوتا تھا اب تو اس کا بھی فرق مٹی گیا لیکن وہ اس کو سائیکل پہ رہنا باہر جانا اور ایک لڑکی ایسی مجھے ملی کہ بالکل دیکھنے میں اس کی بات چیت کھڑے ہونے کا اسٹائل سب لڑکوں والا تھا تو ماں نے ماں نے بتایا کہ ہم نے اس کو شروع سے ریس یہ کیا اس نے کہا میں بیٹا ہوں میں باہر سے چیزیں لاؤں گا اور یہ اور دس اینڈ دیٹ تو پہلی بات ہے کہ اللہ کی بانٹ پہ راضی رہو جس پہ تمہارا اختیار نہیں کرو گے کیا اگر تم دوسروں پہ نظریں رکھو گے نتیجہ کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ اپنی نعمت چھوٹی لگے گی دوسری چیز یہ کہ تقابل کرو گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی حسد کے جذبے ابھر جائیں گے دل میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہ ہو تو یہ تو انسان کہیں گا نہ ہائے میں اس جیسا ہوتا پھر اب دیکھیے تقدیر پہ راضی نہیں رہیں گے آپ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ماشاءاللہ بیس پچیس سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں اور اگر ابھی بھی دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم لڑکا ہوتی تو بتائیے کہ جو لڑکیوں کو خوبیاں ملیں جو لڑکیوں سے اللہ نے کام کرانے ہیں وہ نہیں کر سکیں گی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے روک دیا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں اس پہ کیوں جھگڑتے ہو تقدیر کے فیصلوں کو اپنا لو پھر اس انسان فساد سے بچ جاتا ہے قتل و غارت گری کی بات پیچھے آیتوں میں ہوئی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ باتیں بتا دیں کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ خودکشی نہ کرو دوسروں کو قتل نہ کرو یہاں اصل میں اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عموماً ایسی چیزوں کی نوبت کا آتی ہے جب لوگ دوسروں کو اپنے کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلے میں لے آتے ہیں تقابل کرنے لگتے ہیں مرد کو اللہ نے مرد بنایا وہ یہ ذمہ داریاں ادا کرے جو مرد کے ذمہ ہیں شکر کرے عورت کو اللہ نے عورت بنایا وہ عورت پہ بننے پہ خوش ہو وہ جنت کے ڈھونڈے جو عورتوں کے لیے بنے ہوئے ہیں مرد مرد ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور اس طریقے سے اصل کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے فس بالکل الخیرات دنیا داری کے اندر پڑھنے کی بجائے آگے لے کے چلے اپنے آپ کو ہاں باقی رہ گئی دوسری نعمتیں جو اختیاری ہیں جو بائی چوائس ہے اس میں آپ خوب تمنا کریں آپ کسی پڑھ کے کو دیں کسی عالم کو دیکھیں کسی اچھے ادب اخلاق والے کو دیکھیں کسی کو بے پیار سے بات کرتا دیکھیں کسی کو بڑے نسلی کسی سے بات کرتا دیکھیں تو فوراً تمنا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر لیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا نہ کوشش کریں اس کی صحبت میں رہیں اس کے معاملات کو دیکھیں اور اس طریقے سے وہ نعمتیں آپ حاصل کر سکیں اللہ کے نبی کے روایت کا خلاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو آپ دیکھیں گے نا تو یہ جو دنیاوی معاملات اصل میں یہ اس کیٹیگری سے جس میں ان سے کرنی ہے اپنے نیچلے کو دیکھو غربت میں صحت میں شل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کیا تیرا شکر ہے تو مجھے اس نعمت سے محروم کیا اور دوسرے یعنی دوسرے سے تم اچھے لگو گے اور جہاں دینی معاملات دیکھو اخری معاملات دیکھو کسی نیکیوں کی طرف بھادور دیکھو کسی کی اللہ محبت دیکھو کسی کی اچھی نمازیں دیکھو کسی کا دین کے شغف دیکھو تو پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ اللہ یہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتی اللہ جب اس کو یہ شوق تو مجھے کیوں نہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیطان اتنا مشکل کر دیتا ہے اس بات کو کہ بالکل اپوزٹ وے پہ لے آتا ہے ہم دنیا میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں قد اچھالنا چاہتے ہیں ایڑیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اوپر اور اونچا قد لمبا ہوگا اسی لیے آج دیکھیں چیخیں نکل رہی ہیں آج دنیا میں جو اکنامک ڈس آرڈر ہے امبیلنس اکنامکس اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں پھر اس جو ہے میرے پاس نہیں تو ہم بھی وہ لینا چاہتے ہیں پھر ہم پانچ گھنٹ کے جاب پہ راضی نہیں تو ہم آر کرتے ہیں پھر پھر پھر ہم ویکس بھی لیتے ہیں کی چوش ہوتی ہے بچوں کو شٹان نہیں رہے تو خبر جہاں یہ سوچے کہ حالات خواب ہے پیسے پورے نہیں قرض آ گیا اس کی پہلے وجہ سوچے کیا وجہ آپ دیکھیں گے تو نائنٹی پرسینٹ ریزن جو ہوگی وہ ضروریات زندگی کی کثرت ہوگی ایک ہی ملک ایک ہی دنیا کے خطے میں کوئی بندہ اگر دس ہزار سے جی سکتا ہے تو دوسرا بندہ وہاں ایک لاکھ پہ بھی خوش نہیں ہوگا وہی دنیا میں خوش ہوگا جو کنات پہ آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لئی سل بالمال بل غنا دولت کو کہتے ہیں ویلدی ہونا یہ مال سے نہیں ہوتا کہ کس کے بینک میں کتنے منی پڑی ہوئی ہے غنا دل کا غنا ہے جس کا دل غنی ہے وہ ایک روٹی پہ اچار رکھ کے بھی خوش ہے تو وہ اس شخص سے بہت اچھا ہے جو کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور جل رہا ہے کہ جو میری فیوریٹ ڈش تھی وہ نہیں ملی آج وہ چیز بند کیوں ہے جیسے غبارے میں ہوا بھرتے ہیں نا اس طرح انسان کے نفس کے اندر ہوا بھرتے جائیں گے نا وہ پھولتا جائے گا مند کون ہے جو تھوڑا رہے کوشش کرے آگے سے آگے جانے کی اللہ نے اتنا پیارا اصول دے دیا کہ دیکھو جب تم کوشش کر سکتے ہو کرو لیکن تمہاری ساری کوششیں دنیا کے مال اور ان چیزوں پہ نہ لگ جائیں ما فضل اللہ بھی باد ملا آباد میں ٹھیک ہے اللہ نے مردوں کو اگر نیکیوں کے مواقع دیے ہیں حج کی صورت میں جہاد کی صورت میں تو عورت کو گھر میں رہ کے اپنی عزت کی عصمت کی حفاظت اپنے بچوں کی پرورش میں وہ اجر دے دیا مکلف نہیں کیا مرد کو کہا تم پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھو عورت کو نہیں تکلیف ڈالی اس تکلیف میں نہیں ڈالا یہ اللہ کی شان ہے اسی لیے کہا کہ لر رجالی نصیب و ممک مردوں کا حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا اب یہاں یہ جو لفظ ہے نا ایک اس سے پھر غلطی لگتی ہے ہم سوچتے ہیں یہ مال ہے یہ انکم ہے پے ہے آورلی پے ہے بالکل فرسٹ ٹیکس میں دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہاں مراد ہے کہ جو عورتیں کمائی کرتی ہیں وہ عورتوں کی ہیں جو مرد کمائی کرتے ہیں وہ مردوں کی ہے حالانکہ یہاں اقتصاب سے مراد کون سا کسب ہے جو اپنے درجوں کو بلند کرنے کا جو نیکیوں کا آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا دور کتنا پیارا دور تھا کہ جس میں لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے پہ آگے جانے کی کوشش کرتے تھے ایسی روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام اس ٹو میں رہتے تھے کہ دوسرا کیا نیکی کر رہا ہے ایک موقع پہ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی یہاں سے جو شخص گزرا ہے یہ جنتی ہے اب صحابی کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ اچھا یہ جنتی ہے اللہ کے نبی نے کہا حسد نہیں ہوا نہ یہ کہا کہ اللہ کرے یہ نہ رہے میں ہو جاؤں بلکہ ایک طریقہ سوچا وہ کیا ان کے گھر گئے دروازہ کھٹکایا کہا میں نے کسی بات پہ قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے گھر تین راتوں پہ نہیں جاؤں گا تو آپ میری مدد کریں کہا شوق سے آئیے آپ میرے مہمان ہیں تین راتیں ان کے گھر رہے مقصد کیا تھا کہ ان کے معمولات دیکھوں روٹین لائف دیکھوں کیا کرتے ہیں کب کیا کرتے ہیں اس نیت سے تجسس میں تھے اب تین دن رہنے کے بعد جب واپس جانے کا وقت آیا تو اب بات کھول دی کہا بھائی سچ بتاؤں میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنی تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا عمل ہے کیونکہ مجھے تو آپ کے اندر وہ سارے عمل دکھے جو میرے میں بھی ہیں جس میں تحجد تک کا ذکر آتا ہے اور پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے اس حدیث کو کہ دیکھیں اس دور میں عام لوگ ان چیزوں کو بھی کوئی خاص نہیں سمجھتے تھے کوئی تحجد رہا ہے پانچ وقت کی جماعت ہے یہ سب کی روٹین تھی تو کہنے لگے آپ کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی بات ہوگی تو انہوں نے کہا میرے اندر کوئی خوبی نہیں بس ایک بات ہے کہ میں اپنا دل بڑا صاف رکھتا ہوں میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض اور اعنات نہیں رکھتا اور کھلے اور صاف دل سے لوگوں سے ملتا ہوں حسد نہیں کرتا کہا بس یہی وجہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے آپ کو یہ کہا تو آپ سوچ سکتے ہیں نا اسی طرح ابو حریرا کے بارے میں لوگ بڑا رج کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جب بات کرتے ہیں ابو حریرا کی تعریف کرتے ہیں تو ایک صحابی تھے عثمان ناہدی غالباً ان کا نام ہے وہ بھی حضرت ابو حریرا کے گھر پہنچ گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر اس بندے میں کیا خوبی ہے کہ میں جا کے کہوں بتا سکوں کہ ابو حریرا میں کیا خوبی ہے جو اللہ کے نبی کریں آج کے دور کا کوئی ہوتا نا ایک لفظ بول دیتا فیورٹزم یہ فیور دیتے ہیں انصاف نہیں ہوتا مساوات نہیں وہ ایسے نہیں سوچتے تھے وہ کہتے تھے ضرور اس میں کوئی خوبی ہے تبھی تو یہ آ کے آیا اور ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ جس میں خوبی ہوتی ہے وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے آپ اے سی چلاتے ہیں اے سی میں خوبی ہوتی ہے وہ اس گرمی پہ قابو پا لے گا اندھیرا تھا آپ نے بلب جلایا اس میں لائٹ تھی اس نے اپنی اندھیرے پہ قابو پا لیا تو وہ یہ سوچتے تھے اور تین راتیں ابو حریرا کے گھر میں رہنے کے بعد جب واپس آئے تو گواہی کیا دیتے ہیں کہ میں نے تین راتیں ابو حریرا کے گھر میں بسر کی اور میں نے کیا دیکھا کہ پوری رات کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ابو حریرہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی عبادت کا اختمام کرتے ہیں پھر جب سونا چاہتے ہیں دوسرے حصے میں بیوی کو اٹھا دیتے ہیں پھر وہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور ان کے گھر سے یہ شمعیں اٹھتی ہیں اور پھر جب وہ سوتی ہیں تو اس سے پہلے غلام کو اٹھا دیتی ہیں کیونکہ گھر ہو ابو حریرہ کا اور رات کا کوئی حصہ اللہ کے کلام سے خالی ہو اب وہ کسی سینس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے تو اس طرح کا تقابل جائز ہے پھر آپ دیکھیں حضرت ابو بکر اور عمر ہر وقت تقابل میں ہوتے تھے حضرت اب عمر فاروق جب تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آگے صدقے کے لیے اور دل میں کیا سوچ رہے ہیں دیکھنا آج تو ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا لیکن جب آ کے دیکھا کہ ابو ابو بکر صدیق تو پورے گھر کا سامان لے آئے آج کے بعد پھر میں ابو بکر سے جیت نہیں سکتا تو یہ کون سا یہ وہ ہے سفس بک الخیرات کسی کو گرا کے نہ اوپر چڑھو لیکن نیکیوں میں کوشش کرو اس کے علاوہ یہ عورت اور مرد کے جھگڑے چھوڑو لر رجال نصیبوں میں مکتا سبو یہ دنیا میں اگر مرد کو اللہ نے ایک درجہ دی ہے عورت کو کام دیا ہے تو یہ دنیا کی ضرورت کا ہے جو مرد کا مزاج ہے مرد کو اس کے لیے باہر کی چیزیں دی گھر سے باہر کے کام دیے عورت کے مزاج میں تحمل ہے اس نے بچوں کو پالنا ہے تو اس کو دیا باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد حج کرے تو اس کو ایک حج کا ثواب اور عورت حج کرے تو آدھے حج کا ثواب مرد پوری رات عبادت کرے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب اور عورت کرے تو اس کو عورت ہونے کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب پوری شریعت میں یہ نہیں ہے اور یہاں سے ایک بڑا اصول بھی خوبصورت ملتا ہے بعض لوگوں نے عبادات میں بھی فرق کیا مثلا عورت کی نماز کچھ اور درجے کی ہے مردوں کی کچھ اور درجے کی ہے اس کے طریقوں میں فرق تو آپ دیکھیے کہ جو عورت اور مرد کی عبادات ہیں وہ سیم ہے یہ نہیں ہے کہ مرد پہ پانچ نمازیں فرض ہیں تو عورت پہ ڈھائی فرض ہیں یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی مہینے میں کچھ دن بیماری کی وجہ سے عورت نہ پڑے تو اس کو اجر اس میں زیادہ مل جاتا ہے تو جو فرق ہے وہ صرف دنیا کے نظام کا ہے کل جنت میں بالکل عورتیں مرد برابر ہوں گے اصل میں یہ آیتیں تمہید ہیں آیت نمبر 34 کی جو آگے اب موضوع آگے ہمارے آنے والا ہے کہ یہ عورت اور مرد برابر ہیں کہ نہیں برابر تو اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کر دی کہ جو دنیا میں جتنی نیکی کرے گا اس کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا بس اللَّهَ اللہ ہمن ہی دوسروں سے حسد کیوں کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگ لو تم اللہ سے اس کی بڑائی مانگ لو خیالی پلاؤ کیوں پکاتے ہو حسد کیوں کرتے ہو جو اللہ کے دامن کو تھامو وہ اپنی رحمت سے تمہیں بھی دے دے گا کیا اس کے پاس کمی ہے تم مانگو گے وہ تمہیں دے گا اور ان اللہ کا نبی کل شعین علیمہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ عورت نے زیادہ محنت کی کہ مرد نے زیادہ کی قیامت کے دن بعض عورتیں مردوں سے بہت اوپر نکل جائیں گی اس دنیا میں بھی ایسا ہوا جن عورتوں نے محنتیں کی علم کے میدان میں یا دوسرے کاموں میں بہت جگہ مردوں سے زیادہ ان کا مقام ہے مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نفس وسلم کی وفات کے تقریباً ففٹی سیون یعنی ففٹی تقریباً آدھی صدی کہہ لیں آپ پچاس سال تک یہ اللہ کے نبی کے بعد علم کی خدمت کرتی رہیں بڑے بڑے علماء کرام بڑے بڑے صحابی جو تھے وہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے آج جو میں علم ملا کہتے ہیں کہ آدھا علم عائشہ سے ملا ہے اٹھارہ سال کی نو نئی نویلی لڑکی کہہ لیں ٹین ایجر تھیں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا محنت کی روتی نہیں رہی غم نہیں لگایا ہائے جوانی میں بیوہ ہو گئی نہ ابو بکر نے یہ غم کیا کہ ہائے اب اس بچی کا کیا ہوگا کیونکہ امہات المومنین کے نکاح دوبارہ نہیں ہوتے پوری زندگی بیوکی میں گزاری حضرت عائشہ نے لیکن علم کی خدمت کی اللہ لوگوں کو چنتا ہے کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے اس کے بعد آیت نمبر 33 کو دیکھتے ہیں اس تو آیت کو پڑھ کے پھر اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں گی فرمایا ولی کل جالنا موالی مما ترکل والدان والاقربون اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے اس مال کے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور رشتہ دار والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم اور جن سے تمہارے معاہدے ہو چکے ان کو ان کا حصہ دے دو ان اللہ کان اللہ کل ان شہیدہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے خوب اچھی طرح جانتا ہے یعنی اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس آیت کا تعلق عہد جاہلیت کی ایک رسم سے ہے جس طرح اسلام کے وقت پہلے کچھ اور رسومات تھیں تو اسی طرح عربوں میں ایک رسم کیا تھی کہ جن لوگوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی جیسے آج کے دور میں بیسٹ فرینڈز ہیں ہاں بڈیز کہہ لیں اور کیا کہتے ہیں ہاں دوستیاں ہو جاتی ہیں نا فاسٹ فرینڈز ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں تو آپس میں وہ کیا کہہ دیتے تھے کہ اگر میں پہلے مر گئی تو میری ساری جائیداد میری دوست کو دے دیں اور اگر دوست پہلے مر گئی تو اس کی جائیداد مجھے مل جائے گی ایک صورت یہ تھی دوسری صورت یہ تھی کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے اڈاپٹیڈ سن کہہ لیں یا ڈاٹر لے پالک بولتے ہیں متنب متبنی کہتے ہیں اس کو اور جس کو منہ بولا بیٹا بناتے تو اس کے لیے یہ کہہ جاتے کہ میری ساری وراثت جو ہے وہ ان کو دیں گے اب ہوا کیا کہ جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو اس عادت سے رشتہ داروں کے حق مارے جانے لگے بس آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے کوئی اپنی ساری جائیداد اپنی کسی دوست کے نام کر جائے تو کس کتنوں کا حق مارا جائے گا بچوں کا مارا جائے گا شوہر کا ماں باپ کا تو اسلام نے اس حق تلفی کو کس طرح ختم کیا اس قانون کو ختم کیا اور اس کی جگہ وراثت کی آیتیں نازل ہوئیں جو ہم پڑھ چکے پیچھے آیت نمبر سکس میں پڑھ چکے جس میں وراثت کے حکم آئے سات سے لے کے چودہ تک کی جو آیت تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل موالیہ ہم نے ہر ایک کے موالی بنا دیے لفظ موالی جو ہے نا اس کو تھوڑا دیکھ لیجئے یہ مولا کی جمع ہے مولا مولا کا لفظ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زائد معنی ہے ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا مولانا مولانا فلاں مولانا نام لیتے ہیں وہ بھی یہی لفظ ہے تو عربی زبان میں اس کا اطلاق ایک تو دوست دوست پہ ہوتا ہے ولی سے اگر ہم اس کو لیں ولایت مولا کون ہوتا ہے دوست اسی طرح طرح آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں مثلا پریکٹیکلی آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا ٹھیک ہے تو حضرت ابو بکر اور بلال کے بیچ میں جو تعلق ہے یہ ولایت کا تعلق ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں اسی طرح چچا زاد بھائی کزن کو مولا کہتے تھے عربی میں اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسی کو یہاں اس سے مراد وارث ہیں مراد کہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ وارثوں کو ان کے حصے دے دیے ورثا کو اب ان کے حصوں سے محروم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا اللہ نے بنا دیے موالی یا مما ترک الوالدانی والاقربون ماں باپ فوت ہو جائیں یا رشتہ داروں میں سے کوئی ہو اور رشتہ داروں میں یہاں پھر وہی لفظ آئیں گے شوہر بیوی اور اس کے علاوہ بعض صورتوں میں بھائی بہن جب ان کے مال ملتے ہیں اور ولزی ناقدت ایمان حکم باقی رہ گئے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد ہوئے ان کو کیا دے دو فاتو ہم نصیبہ ان کا حصہ دو یہ کون سا ہے سوچیے ذرا آپ پیچھے والے سبق کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں کیا پوری جائیداد نہیں دے سکتے تم وہ بولے بہن دوستوں کو یا ان کو ہاں اپنے وسیعت کے حصے میں سے ان کو دے دو ون تھرڈ بات واضح یعنی فعتو ہم نصیبہ ہم سے کیا مراد ہے کہ اب تم نے اگر ان کو کچھ دینا بھی ہے نا کوئی وعدہ کر لیا تھا دوں گا تو پھر اپنے مال کے اندر سے وہی ون تھرڈ جو ہے اس کو دے دو بس لوگوں نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا کچھ کہتے ہیں یہ موجود ہے کچھ اس طرح کی باتیں لیکن قرآن کی تفسیر کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آیتوں کو منسوخ سمجھنے کی بجائے اس کی تطبیق کر دی جائے کوارڈینیشن کروا دی جائے تو لہٰذا اس آیت کے اندر اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں اس یہ موضوع ایک طویل طلب موضوع ہے لیکن ہمارے لیے صرف اتنی ہی بات آج کے دور میں اس میں مراد کیا ہے عمل میں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو حصے دے دیے اس کے بعد اگر دوستوں کو منہ بولے بیٹوں کو بچوں کو کسی اور کو دیتے ہو تو اپنے حصے میں سے دے دو اور ان اللہ کان نا کل شعین شہیدہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے اس کو پتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے والے ہو اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ابتدائی حکم تھا بعد میں پھر اب اس کو اگر آپ فقی طور پہ دیکھیں تو اب اس آیت کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ دوسرا معاملہ آ گیا بہرحال یہ صرف یہاں سائڈ پوائنٹ کے طور پہ بات آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا اب اگلی آیت جس کا تعلق اصل میں اس پورے سبق کے تھیم کے ساتھ ہے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی میری وائس آ رہی ہے روم میں الحمد للہ جی تو یہاں پر ہماری کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا انشاءاللہ آیا نمبر 34 سے آنورز انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ فرائیڈے کی کلاس میں کریں گے اوکے اوکے الحمد للہ جی 178 انشاءاللہ میں آپ کی اٹینڈنس ابھی مارک کر دیتی ہوں اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کے سننے کا کلاس میں ٹائم پر آنے کا جی انشاءاللہ میں آپ کی بھی لگا دیتی ہوں اور بھی اگر کوئی سسٹر رہ گئی ہیں تو وہ مجھے بعد میں پی ایم بھی کر سکتی ہیں اچھا اوکے انشاءاللہ آپ جنہوں نے لکھ دیا ان کی میں بھی یہاں پر لگا دوں گی ٹھیک ہے نا اوکے تو پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکیں گے نیکسٹ ویک ہم آیا نمبر 34 سے کنٹینیو کریں گے جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں کریں ہمارے وقتوں میں برکت دیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اس ٹائم جو ہمیں رمضان کا موقع ملا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں جی اٹینڈنس فرائیڈے کلاس کے لیے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کی فرسٹ کلاس ہے how can I register sister Nazima zero seven اگر پلیز آپ کے پاس لنک ہے رجسٹریشن فارم کا تو ان کو دے دیجئے ورنہ آپ سسٹر نور القرآن ڈاٹ کام پہ جا سکتی ہیں اوپر بینر پہ آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہوگی اس پر جا کر آپ انشاءاللہ رجسٹر کرا لیجئے ٹھیک ہے یہ جو اس وقت کلاس ہو رہی تھی یہ رب کا پیغام امت وسط کے نام ہے جی انشاءاللہ اس اب ہمارا دورہ قرآن کا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ بھی جوائن کریں گی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سسٹر بس آپ نے فارم فل کرنا ہے انشاءاللہ آپ جا کر ویب سائٹ پہ چیک کر لیجئے اور انشاءاللہ پھر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ کریں آمین اور ہمارے لیے قرآن کا سیکھنا اس کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان بنائیں ہم سب کے علم میں برکت عطا کریں اور ہمیں اسی ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کو سیکھنے والا بنائیں آمین جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سبحان و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اب آپ کا دور قرآن انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سسٹر عائشہ کے ساتھ ریویو کرتے ہیں دور قرآن کا کل کے بارے کا انشاءاللہ تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیے ری پلے ٹائم ری پلے ٹائم آپ کو ایک تو یہ وہی جو پریویس ٹائم تھا فائیو فائیو او کلاک پہ وہ بھی ہو رہا ہے اور پھر ایک ون ٹو ٹو کے درمیان بھی انشاءاللہ آپ کے لیے پلے ہو رہا ہے one two two P M eastern time ٹھیک ہے uh, جی الحمد للہ یہ آپ کے لیے ٹائمنگز آ گئے ہیں اس سے آپ نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ دورہ قرآن کے لیے ریڈی ہو جائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ